Assalamu alaikum. This is lecture 23 of Introduction to Psychology. In today's lecture, we will start a new topic that is interesting and that is very relevant to the student's life. But before that, let's see what we talked about in the last lectures. Actually, in the last 3 lectures, we were talking about learning and the different models or approaches of learning. We tactical آپ model various model we talked up contribution learning by agreement Latent learning and cognitive maps, application of latent learning in real-life situations for animals as well as humans. We also talked about observational learning and application of observational learning in real-life situations. As we said, we'll be talking about a new topic, that is memory, in today's lecture. And we will continue this topic in the next lecture also. Memory یا یادداشت ہماری زندگی کا ہمارے مینٹل پروسیسز کا ہماری سوچ کا ایک بہت ضروری اور لازمی حصہ ہے کیا آپ نے کبھی سوچا یا کبھی آپ نے دیکھا کہ جس شخص کے پاس میموری یا یاداشت کا سسٹم نہ ہو وہ کس طرح سے دنیا سے اپنا رابطہ قائم رکھ سکتا ہے کس طرح سے اس کو اپنے ایکسپیرئنس یاد رہ سکتے ہیں کس طرح سے وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کر سکتا ہے شاید کسی طرح سے بھی نہیں میموری ایک اہم نظام ہے جس کے بغیر شاید ہمارے کوگنیٹو پروسیسز اور ہماری لرننگ بے مقصد اور بے معنی ہو کر رہ جائے گی before we actually start talking about memory just ask a few questions to yourself ask yourself what happens next once we have learn something how come the learn material stays with us why do we forget telephone numbers learn fast host once you have made a don't we forget multiplication why does take longer to learn a subject you do not like learn کلی what we like all these کو role of interest and attention گویا ہم پچھلے لیکچر میں جب لرننگ کی بات کر رہے تھے تو اگلا سوال ہمارے ذہن میں یہی آتا ہے کہ جو چیزیں سیکھی گئی ہیں یا لرن کی گئی ہیں وہ سیکھے جانے کے بعد کہاں جاتی ہیں اور ایسا کیوں کر ہوتا ہے کہ جو چیز ہم نے آج سیکھی آج سے دس سال پہلے یا بیس سال پہلے سیکھی وہ آج بھی ہمیں اسی طرح سے یاد ہے جیسے کہ اس وقت تھی جیسے کہ ملٹیپلیکیشن ٹیبلس اور ایسا کیوں کر ہوتا ہے کہ کوئی ٹیلیفون نمبر جو ہم نے یاد کیا کسی سے سنا اسی نمبر پہ ہم نے فون کیا اور جو ہی ہم نے فون کال کر لی وہ فون نمبر ہمیں بھول گیا اور جو چیزیں ہمیں اچھی لگتی ہیں وہ کیوں کر ہمیں جلدی یاد ہو جاتی ہیں اور جو چیزیں ہمارے انٹرسٹ کی نہیں ہوتی یا ہمیں بورنگ لگتی ہیں ان کو یاد کرنے میں ہمیں خاصی دقت ہوتی ہے اور ان کو ہم جلد ہی بھلا بھی دیتے ہیں یہ سب چیزیں میموری کے دائرے میں شامل ہیں میموری یا یادداشت کا نظام جس کے ذریعے ہم چیزوں کو اپنے دماغ میں محفوظ بھی رکھتے ہیں اور ان کو وقتاً فوقتاً استعمال بھی کرتے ہیں بعض اوقات ہم ان کو بھول بھی جاتے ہیں لیکن ضرورت پڑنے پر وہ واپس ہماری کانشیسنیس میں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں memory usually considered as the store house of information but it is more than just that memory is the process of in retrieving information گویا میموری سے مراد صرف یادداشت نہیں ہے یعنی کسی بات کو آپ کے کہنے پر یا کسی اور کے کہنے پر یاد کر لینا ہی میموری نہیں ہے میموری بہت سے سب پروسیسز پر مشتمل ہے اس میں ہم آنے والی انفارمیشن کو یا مٹیریل کو انکوڈ کرتے ہیں یعنی اس کو اسٹور کرنے کے لیے تیار کرتے ہیں اس کے بعد اس میں اسٹوریج کا ایک سسٹم ہے اور ایک دفعہ جب میموری اسٹور ہوگی تو اس کو ریٹریو کرنے کا یا ریکال کرنے کا یا اس کو دوبارہ سے یاد کرنے کا بھی ایک الگ سے نظام ہے the recollection and reinstatement of the past experience is a part of memory in which the new conscious experience also are or may be added all the time Woodworth defined memory as L I R where L is the act of learning I is the time duration or the interval between of of learning یعنی میموری جو ہے صرف یاد کرنا یا ریمبر کرنا نہیں ہے اس میں سیکھے جانے کا عمل بھی شامل ہے اور سیکھے جانے کے عمل سے لے کر اس کو دہرانے یا اس کو یاد کرنے کا عمل اور ان کا درمیانی وقفہ یہ سب چیزیں میموری ہی کا حصہ ہیں memory consist of three sub process and coding process of initial recording of information information form that is ready for use by our memory at any time سب سے پہلا عمل جو میمری کا حصہ ہے اس کو ہم انکوڈنگ کہتے ہیں جیسا کہ نام سے ظاہر ہے انفارمیشن کو یا مٹیریل کو جب ہمارے سامنے آیا یا جس کو ہم نے سیکھنا ہے اس کو ایک طرح سے کوڈ کر دیا جاتا ہے اور یہ کوڈنگ اس طرح کی ہوتی ہے جو کہ ہمارے دماغ کے لیے یعنی ہمارا کمپیوٹر جو ہمارے اندر موجود ہے اس کے سسٹم کے لیے ایکسیپٹیبل ہو اس کو اس طرح سے پیش کیا جاتا ہے کہ وہ سادہ ہو انڈرسٹینڈیبل ہو اور پہلے سے موجود انفارمیشن کے ساتھ میچ کرتی ہو بالکل نئی چیزوں کو اور طرح سے یاد کیا جاتا ہے اور پیچھے سے آنے والی انفارمیشن سے ملتی جلتی انفارمیشن کو ہم اور طرح سے سیکھتے ہیں اور ان دونوں کو سیکھنے میں اور ان کوٹ کرنے میں جو وقت لگتا ہے وہ بھی مختلف ہے بالکل نئی چیز سیکھنے میں شاید کم وقت زیادہ وقت لگے جب ایسی چیزیں جو آپ کی پہلے سے موجود انفارمیشن سے تعلق رکھتی ہیں ان کو سیکھنے میں کم وقت لگتا ہے storage information saved in the has to be maintained in an identifiable form this is the storage part of the memory process جس انفارمیشن کو ہم نے انکوڈ کیا اور اس کو اپنے دماغ میں محفوظ کیا اس کو اسٹوریج کی شکل میں محفوظ کیا جاتا ہے اور یہاں پر اس اسٹور شدہ میموری کو مینٹین کرنے کا ایک اپنا نظام ہے اگر اس کو مینٹین نہیں کیا جائے گا تو تھوڑے ہی عرصے میں وہ میموری ہمارے دماغ میں یا ہمارے ذہن میں نہیں رہے گی اور اس کی جگہ کوئی اور میموری آ جائے گی retrieval the most important part میں بھی the information recorded and stored is located, brought into awareness and used this is the memory retrieval system ظاہر ہے جب ہمارے سامنے کوئی انفارمیشن پیش کی گئی یا کوئی چیز یا کوئی اسکل ہمیں سیکھنے کو تھا تو جب ہم نے اس کو سیکھ لیا یا, یا ہم نے اس کو سمجھ لیا یا اس کو یاد کرنے کی کوشش کی یا اس کی مشق کی تو وہ انکوڈ ہو کر ہمارے میمری کے سسٹم میں چلی گئی اس کے بعد اس کو مینٹین کیا گیا اس کو اسٹور ہاؤس میں محفوظ رکھا گیا اور اس کی اہم یوٹیلٹی یہی ہے کہ جب ہمیں اس اسکل کی یا اس انفارمیشن کی یا نالج کی ضرورت پڑے تو ہم اسے ریکال کر سکیں اس کو ہم یاد کر سکتے ہوں اس حساب سے جہاں انکوڈنگ امپورٹینٹ سسٹم ہے جہاں پہ اسٹوریج بہت اہم ہے وہیں پہ ریٹریول شاید بہت اہم ہے خاص طور پہ اسٹوڈینٹس کے لیے یا ایسے لوگوں کے لیے جن کا کیریئر یا جن کی ٹریننگ اسی چیز پر منحصر ہے کہ وہ سیکھے ہوئے گئے مٹیریل کو یا اسکل کو بہترین طریقے سے دہرا سکتے ہوں دا memory storage systems or the memory store house there are three memory store house sensory memory short term memory and long term memory information comes to the sensory memory first then goes on to short term memory and then to long term memory یہاں پہ ایک چیز یاد رکھنے کی ہے میموری کے یہ تین الگ الگ اسٹور ہاؤسز ہیں اور یہ ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں ضروری نہیں کہ ساری کی ساری انفارمیشن جو کہ ہماری سینسری میموری کے ذریعے ہمارے سامنے آتی ہے وہ تمام تر شارٹ ٹرم میموری میں چلی جائے اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جو معلومات یا جو لرننگ شارٹ ٹرم میموری میں محفوظ ہے وہ لانگ ٹرم میموری کا حصہ بھی بن جائے انفارمیشن بعض اوقات صرف سینسری میموری کی حد تک محدود رہتی ہے آگے نہیں جاتی بعض اوقات وہ شارٹ ٹرم میموری تک چلی جاتی ہے لانگ ٹرم تک نہیں جاتی اور بعض اوقات میموری کا بہت سا حصہ انفارمیشن کا بہت سا حصہ لانگ ٹرم میموری کا حصہ بن جاتا ہے اور بہت عرصے تک ہمارے ساتھ رہتا ہے these three are not separate systems these are not mutually exclusive entities found in separate brain centre these differ in terms of the functions they perform and their capacity for retaining information for a specific period of time. That is, for how long can they keep the information stored. These are abstract divisions on the basis of their primary characteristics. جیسا کہ ہم نے پہلے کہا تھا sensory memory short term memory اور لانگ ٹرم میموری میموری کے تین اسٹور ہاؤسز ہیں لیکن ان کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ تین مختلف اینٹیز ہیں ایک دوسرے سے جدا اور الگ تین سسٹمس ہیں نہیں یہ آپس میں تعلق رکھتے ہیں یہ انٹرلنکڈ ہے ان کو ڈفرینشیٹ اس طرح سے کیا جاتا ہے اور اس وجہ سے کیا جاتا ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ میموری کا یہ حصہ میموریز کو یا انفارمیشن کو بہت محدود عرصے تک اسٹور کر سکتا ہے یہ حصہ کچھ زیادہ عرصے تک اور تیسرا حصہ اس سے بھی زیادہ مدت تک یہ ایک بنیادی فرق ہے جو تینوں سسٹمز میں ہے ورنہ یہ تینوں سسٹمز ایک ہی بڑے سسٹم کا حصہ ہیں یعنی کہ میموری کا میمری اسٹور ہاؤسز کے سسٹمز میں آنے والا سب سے پہلا نام ہے سینسری میموری کا جیسا کہ نام سے ظاہر ہے ایسی میموری جس کا تعلق سینسز کے ساتھ یا سینسری سسٹم کے ساتھ یا سینسیشن کے ساتھ ہے سینسیشن سے آپ بہت اچھی طرح سے واقف ہیں اس کے بارے میں ہم بات کر چکے ہیں ایسی انفارمیشن جو ایکسٹرنل کے ذریعے ہمارے سینس آرگنس پر اثر ڈالتی ہے یا ریفلیکٹ ہوتی ہے اور وہ ہمارے سینسری سسٹم کے ذریعے میسجز کی صورت میں ہمارے دماغ تک جاتی ہے جس کے جواب میں کوئی رد عمل ظاہر ہوتا ہے sensory memory storage of memory lasting for wild non-meaningful information یعنی یہ وہ میموری ہے جو ہمارے سینس آرگنس پر بیرونی دنیا سے آنے والے اثر کو ریکارڈ کرنے کے نتیجے میں ظاہر ہوتی ہے یہ میموری بہت مختصر عرصے کے لیے ہوتی ہے اور بعض اوقات ہمیں اس وقت بھی احساس نہیں ہوتا کہ یہ ہمارے دماغ پر رجسٹر ہو رہی ہے لیکن یہ ایک واضح قسم کی میموری ہوتی ہے اگر یہ ہمیں یاد رہ جائے for for example fly the sound of the car pass by you or feel of the dry leaf landed on your head when you waiting for the bus یہ سب وہ چیزیں ہیں جو آپ کے ساتھ ہوئی مکھی بھی آ کر بیٹھی گاڑی بھی آپ کے پاس سے گزری اور اس کی آواز بھی سنائی دی اور ایک پتا بھی آپ پر آ کر گرا جس کو آپ نے اس وقت محسوس کیا جس وقت یہ چیزیں ہو رہی تھی اس وقت آپ ان کو محسوس کر رہے تھے اور آپ کی میموری میں یہ ایک سینسری میموری کی صورت میں محفوظ ہوئی تھی کیونکہ آپ نے ان کو محسوس کیا تھا لیکن یہ اثر آپ کو کتنی دیر تک یاد رہتا ہے کیا آپ کو شام تک یاد تھا کہ وہ مکھی آپ پر آ کے بیٹھی تھی یا وہ پتا آپ پر آ کر گرا تھا شاید نہیں ہاں آپ کوشش کریں تو شاید آپ کو یاد ہو جائے مگر دن بھر میں اتنی بہت سی چیزیں اتنے بہت سے پیسز آف انفارمیشن آپ کے دماغ پر اثر انداز ہوتے ہیں اس طرح کی بہت سی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو کہ ہمیں اس وقت محسوس ہوئی تھی وہ ہمیں بعد میں یاد نہیں رہتی ایسا عام طور پر سینسری میموری کی صورت میں ہوتا ہے ٹائپس آف سینسری میموری ایک memory echoic memory and memories related to other senses iconic memory the information gathered by our visual sense reflect by the iconic memory this memory in the visual domain یعنی وہ انفارمیشن جو ہمارے ویژل سسٹم کے تحت ہمارے میمری اسٹور ہاؤس میں آتی ہے اور رجسٹر ہوتی ہے وہ آئی کونک میمری ہے جیسے آپ نے دن بھر میں بہت سی چیزیں دیکھی ہوتی ہیں آپ جب سڑک پر گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں یا پیدل چل رہے ہوتے ہیں یا موٹر سائیکل کے اوپر سفر کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ارد گرد بہت سی چیزیں دکھائی دیتی ہیں اور آپ ان کو رجسٹر کرتے ہیں ان کو محسوس کرتے ہیں اور وہ آپ کی سینسری میموری کا حصہ ہوتی ہیں بعد میں کتنی دیر میں وہ یاد رہیں گی یہ اور فیکٹرز پر منحصر ہے echoic memory the information coming from our auditory sense is dealt with by the echoic memory that is memory for sounds echoic memory کا تعلق ہماری آڈیٹری سینس کے ساتھ ہے یعنی جو ساؤنڈ یا جو آوازیں ہم دن بھر میں سنتے ہیں وہ ساری کی ساری ہمارے میموری میں رجسٹر ہوتی ہیں سینسری میموری کی صورت میں پھر سے وہی بات کہیں گے یہ کتنی دیر تک وہاں رہیں گی اس چیز کا دار و مدار اور بہت سے فیکٹرس پر ہے ایکونک اور ایکوائک میموری کی طرح سے ہمارے اور جو سینسری سسٹمس ہیں ان سے متعلقہ سینسز بھی سینسری میموری میں اسٹور ہوتی ہیں یہ سینسیشن ہمارے دن بھر کے مختلف معمولات میں فرق فرق وقت پر ظاہر ہوتی ہیں مثلاً سینس ہو تو آپ کو مختلف طرح کی اسمیلس یاد رہ جاتی ہیں یا آپ ان کو محسوس کرتے ہیں جس وقت وہ ظاہر ہوتی ہیں یا مختلف چیزوں کا ٹیسٹ یا مختلف چیزوں کا ٹچ لیکن سب سے زیادہ سینسری میموریز جو کہ اہمیت رکھتی ہیں اور جو زیادہ تر وقت میں ظاہر ہوتی ہیں وہ ایکنک اور ایکوائک میموریز ہیں sensory memory is short lived ranging from just about one second to a few second its duration depend upon the intensity of the to stimuli memory may fade in less than a second where the echoic memory may last for three four second The stimuli that have a high intensity for bit long یہ چیز آپ نے اپنی روز مرہ کی زندگی میں بھی نوٹ کی ہوگی مختلف چیزیں جب آپ کے سامنے سے گزرتی ہیں سڑک پر یا گھر میں سے آپ کھڑکی میں سے باہر دیکھ رہے ہیں یا کسی بھی جگہ پر ہیں کسی پارک میں ہیں بہت سی چیزیں آپ کے سامنے حرکت بھی کرتی ہیں موجود بھی ہوتی ہیں بہت سے درخت اور جانور اور پرندے آپ کے سامنے سے دکھائی دے رہے ہوتے ہیں گاڑیاں گزر رہی ہوتی ہیں اور یہ سب کے سب ایک امیج کی صورت میں آپ کے ذہن میں جاتے ہیں لیکن جب آپ اس جگہ سے ہٹتے ہیں تو شاید ایک یا دو سیکنڈ سے زیادہ یہ آپ کے ذہن میں قائم نہیں رہتے ماں کے کہ کوئی اور فیکٹرز ہوں جن کی وجہ سے یہ آپ کو یاد رہ جائیں اس کے مقابلے میں جو آڈیٹری سینسیشنز ہیں وہ نسبتاً زیادہ دیر تک ذہن میں محفوظ رہتی ہیں اور ان کا دورانیہ عام طور پر ویژل سینسیشنز کے مقابلے میں دو چار سیکنڈ زیادہ ہوتا ہے لیکن اس سے زیادہ نہیں جیسے کہ ہم نے پہلے کہا تھا سینسری میمری شارٹ لفٹ ہوتی ہے اور اس کا دورانیہ اور اس کے محفوظ رہنے کا وقفہ چند سیکنڈ سے زیادہ نہیں ہوتا sensory is like a temporary image that may vanish forever and may be replace by another if it is not shifted to another processing system or memory store house sensory memory short lived ہے بہت تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے اگر یہ کسی اور اسٹور ہاؤس میں یعنی کہ شارٹ ٹرم میموری میں داخل نہ کر دی جائے تو یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فیڈ ہو جائے گی یا غائب ہو جائے گی اور دوبارہ ہمارے سامنے ظاہر نہیں ہوگی شارٹ ٹرم میموری میں جانے سے پہلے جب ہم سینسری میموری کی بات کر رہے ہیں تو ایک چیز یاد رکھنے کی ہے کہ سینسری میموری کتنی دیر تک رہے گی اور اس کا امپیکٹ کیسا ہوگا اس چیز کا انحصار اس پر بھی ہے کہ جو اسٹیملس ہمیں انفارمیشن پرووائڈ کر رہا ہے سینسری انفارمیشن دے رہا ہے وہ کتنا انٹینس ہے کی انٹینسٹی اس بات کو ڈٹرمن کرتی ہے کہ سینسری میموری زیادہ دیر تک رہے گی یا کم وقفے تک اگر اسٹیمولس بہت انٹینس ہوگا تو سینسری میموری نسبتاً زیادہ دیر تک ہمارے ساتھ رہے گی اور کم انٹینس یا دھندلے اور مدھم اسٹیمولس کی صورت میں اس کی سینسری میموری بھی بہت تھوڑی دیر کے لیے رہے گی مدھم ہوگی اور اتنی کلیئر نہیں ہوگی سینسری میموری کے بعد ہمارا دوسرا میموری اسٹور ہاؤس آتا ہے جو کہ ہے short term memory short term memory this system is higher in functioning than sensory memory as it store information in terms of meaning and not just simple sensory stimulation sensory information is meaningless and therefore discard جیسے کہ ہم نے پہلے کہا تھا شارٹ لفٹ ہے اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک میننگ لیس میموری ہوتی ہے longer پیریڈ آف ٹائم مثلاً جیسے کہ ہم نے بات کی کہ اگر آپ دن میں پارک سے گزر رہے تھے اور ایک مکھی آ کر آپ پر بیٹھ گئی اور اس کے بعد وہ گزر گئی یہ چیز آپ کو شاید یاد نہ رہے اور شاید آپ اس کو اس وقت نوٹس بھی نہ کریں لیکن وہی مکھی اگر شہد کی مکھی ہوتی اور اس نے آپ کو کاٹا بھی ہوتا تو شاید اس میموری کو آپ بہت دیر تک بھلا نہ پاتے چنانچہ سینسری میموری جب شارٹ ٹرم میموری میں داخل کر دی جاتی ہے تو اس کو ایک میننگ دے دیا جاتا ہے اس کا ایک مطلب بن جاتا ہے اور کیونکہ اب وہ میننگ فل ہو جاتی ہے تو وہ نسبتاً زیادہ وقفے تک ہمارے ساتھ رہتی ہے لیکن شارٹ ٹرم میموری بھی بہت عرصے تک ہمارے ساتھ نہیں رہتی since now it is meaningful it will be retained though for not a very long time short term memory retains information for 15 to twenty five second moved in long term memory system short term memory پندرہ سے بیس پچیس سیکنڈ تک ہمارے ساتھ رہتی ہے اور جیسے سینسری میموری اگر میننگ فل ہو تو وہ زیادہ دیر تک ہمارے ساتھ رہتی ہے اسی طرح سے اگر شارٹ ٹرم میموری کو اگلے اسٹور ہاؤس میں یعنی لانگ ٹرم میموری میں نہ داخل کر دیا جائے تو وہ بھی بہت جلد غائب ہو ہو جائے جائے گی گی اور ہمارے سے سے دور لیکن اگر اس ہم نے کوئی کام کرنا ہے یا ہم نے اس کو مزید پروسیس کرنا ہے یا اس کی انڈرسٹینڈنگ ہمارے لیے اہم ہے تو وہ لانگ ٹرم میموری کا حصہ بن جاتی ہے ورنہ تھوڑی دیر ہمارے ساتھ رہنے کے بعد وہ ہمیں کبھی دوبارہ دکھائی نہیں دیتی کبھی محسوس نہیں ہوتی how is sensory memory transformed into short term the exact process is not yet clearly known there are two main theories regard A the transformation takes place when the sensory stimulus is converted into words and B the transformation of sensory memory to short term memory takes place after the sensory information representation or images دو بنیادی تھیریز ہیں اس بارے میں کہ سینسری میموری کیوں کر شارٹ ٹرم میموری کا حصہ بنتی ہے کچھ سائیکولوجسٹ کے خیال میں ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ سینسری انفارمیشن جو ہے وہ گرافک امیجز کی شکل اختیار کر لیتی ہے اور اس کے بعد وہ شارٹ ٹرم میموری میں داخل ہو جاتی ہے کچھ دوسرے تھیریسٹ اور سائیکولوجسٹ کا خیال یہ ہے سینسری میموری جب الفاظ کا لبادہ اوڑھ لیتی ہے الفاظ میں تبدیل ہو جاتی ہے تو اس کے بعد وہ شارٹ ٹرم میموری کا حصہ بن جاتی ہے یا کم از کم بن سکتی ہے اب شارٹ ٹرم میموری کس طرح سے انکوڈ ہوتی ہے کس طرح سے اسٹور ہوتی ہے اور کیسے ریٹریو کی جا سکتی ہے chunking and the capacity of short term memory the information stored in short term memory form of a single chunk several an understandable understandable or meaningful set or stimuli. اس سے پہلے کہ ہم چنکنگ کی تفصیل میں جائے یہ چیز ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو انفارمیشن یا جو مٹیریل شارٹ ٹرم میموری میں داخل کیا جاتا ہے تاکہ وہ وہاں اسٹور ہو سکے وہ ایک سنگل یونٹ یا ایک سنگل فارم میں جاتا ہے یہ یونٹ مزید کچھ چھوٹے چھوٹے حصوں پر مشتمل ہے اور ان حصوں کو ہم چنکس کہتے ہیں شارٹ ٹرم میموری میں چیزیں چنکس کی صورت میں اسٹور ہوتی ہیں ایک بڑی سی ٹوٹل اوور آل فارم میں نہیں ہم کسی بھی مکمل پیس آف انفارمیشن یا مکمل مٹیریل جو کہ ہمیں دیا گیا ہے اس کو ایز اٹ از یاد نہیں کر لیتے بلکہ ہم اس کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں دیکھتے ہیں پرسیو کرتے ہیں سمجھتے ہیں اور یاد کرتے ہیں A is an understandable or meaningful set or grouping of stimuli. For example look at this number zero zero one zero two three it is learned as zero zero one zero two three or double zero one zero two three or may be zero zero one zero two three یعنی ایک نمبر ہے جو ہمارے سامنے مختلف ڈیجٹس پر مشتمل ہے خواہ وہ کوئی ٹیلی فون نمبر ہو یا کسی کے گھر کا ایڈریس ہو یا شاید کوئی ای میل ایڈریس بھی ہو اس کو ہم ویسے کا ویسا کسی تصویر کی طرح اٹھا کر ذہن نشین نہیں کر لیتے ہم اس کو مختلف چھوٹے چھوٹے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں یا حصوں میں یاد رکھتے ہیں ایسے حصوں میں جس سے ہمارا ذہنی نظام یا ہمارے مینٹل پروسیسز پہلے سے واقف ہیں اور جو کہ اس کے لیے ایکسیپٹیبل فارم ہے آپ دیکھیے آپ نے کبھی بھی کوئی فون نمبر مکمل صورت میں ایک تصویر کی طرح اٹھا کے اپنے ذہن میں نہیں بٹھا لیا ہوگا آپ نے اس نمبر کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کیا ہوگا اور پھر اس کو اپنے ذہن میں ایک مقام دے دیا ہوگا short term memory can carry seven chunks at a time on average the capacity may be two more or two less than seven this concept was given by George Miller short term memory کی کیپیسٹی سات چنکس کی ہے آن ایوریج پانچ سے لے کے نو چنگ چنکس تک ذہن نشین کیے جا سکتے ہیں ایک وقت میں کوئی بھی بڑی شیپ بہت سے نمبرز یا الفاظ یا الفابیٹس جب ہم نے ان کو یاد کرنا ہو تو ہم اس میں چھوٹے چھوٹے چنکس بنا لیتے ہیں اور اس کو چنکس کی فارم میں دیکھتے ہیں ایوریج انسان یا ایوریج پرفارمنس میں seven chunks at a time ایک رول ہے لیکن بعض صورتوں میں پانچ چنکس بھی ہو سکتے ہیں اور بعض صورتوں میں نو چنکس بھی ایک وقت میں ذہن نشین کیے جا سکتے ہیں chunking is a process whereby the items to be learned are configured by grouping them considering their similarity or combining them into larger patterns based upon information residing in long term memory or on the basis of some other principle of organisation چنانچہ جب ہم چنکنگ کی بات کر رہے ہیں کہ ہمارے سامنے اگر بہت سے ڈیجٹس ہوں یا الفابیٹس ہوں تو ہم ان کو چنکس کی فارم میں یاد کرتے ہیں یہ چنکس کس طرح سے بنائے جاتے ہیں ہمارے دماغ میں اس کا ایک اپنا نظام ہے عام طور پہ کسی بڑے یونٹ کو مختلف چنکس میں تقسیم کرتے ہوئے سملیرٹی کا اصول کار فرما ہوتا ہے یعنی جو چیزیں سملر ہوتی ہیں ان کو ہم گروپ کر لیتے ہیں اور ان کو ایک جیسا دیکھتے ہیں اور اسی حساب سے اس کو یاد کر لیتے ہیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ذہن میں پہلے سے ہی کوئی انفارمیشن موجود تھی اور جو نئی آنے والی انفارمیشن ہے اس سے ملتی جلتی ہے تو ہم نے پچھلی دفعہ جس طرح سے اس کو ٹریٹ کیا تھا اب بھی ہم اسی طرح سے اس کو استعمال کریں گے اور یاد کر لیں گے مثلاً ایک مثال دیکھتے ہیں for example see one one one two two two three three three four four four you do not usually learn it as one one one two two two three three three four four four اگر آپ نے غور کیا ہو کہ دوسرا سیٹ جو نمبر کا ہم بول رہے ہیں یہ ایک سیدھا سادہ سا سیٹ ہے یعنی پہلے جو نمبر ہم نے اکٹھے ساتھ ساتھ لکھ دیے تھے اب انہیں کو ہم نے پیئرز میں لکھ دیا ہے اور عام طور پہ ہم بہت سے نمبر پیئر کی صورت میں یاد کرتے ہیں لیکن اس نمبر کو ہم اس فارم میں جو پیئرز بنے ہیں اس میں یاد نہیں کریں گے عام طور پر اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دماغ میں پہلے سے موجود انفارمیشن سے ہم نے سیکھا ہے کہ یہ نمبر کسی اور طریقے سے بھی یاد کیا جا سکتا ہے you would learn it as probably one one one two two two three three three and four four four or even as triple one triple two triple three triple four no restriction on the size of the chunks chunks آپ کیسے بنائیں گے ایک چنک میں کتنے آئٹمس موجود ہوں گے اس پہ کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے جیسے ہم نے پہلے بات کی تھی ہم پیئرس بھی بنا سکتے ہیں تین تین ڈیجٹس بھی ہو سکتے ہیں لیکن یہ ایک کانشیس لیول پہ ہونے والی چیز نہیں ہے بعض اوقات ہم اس کو کانشیسلی کرتے ہیں اور بعض اوقات آٹومیٹکلی انکانشیسلی ایسا ہو جاتا ہے یعنی جس نمبر میں تین دفعہ ایک آیا تین دفعہ دو آیا تو ہم اس کو عام طور پہ ٹریپل ون اور ٹریپل ٹو ہی کہتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں کوئی کوشش نہیں کرنی پڑتی the role of rehearsal short term memory how can short term memory be more effective اگر شارٹ ٹرم میموری کی کیپیسٹی لمیٹڈ ہے اور ایک وقت میں وہ اپروکسیمیٹلی سات چنکس کو ریٹین کر سکتی ہے تو پھر ہم اس کو کیسے بہتر اور افیکٹو بنا سکتے ہیں کہ اس میں انفارمیشن زیادہ اماؤنٹ میں بھی اسٹور ہو اور اس کی ریکال بھی اچھی ہو اس چیز کے لیے ایک چیز یا ایک پریکٹس بہت اہم رول ادا کرتی ہے اور وہ ہے rehearsal of the material in the short term memory is rehearsed or repeated it may enter the long term memory but not necessarily not always for example learning some ones email address or phone number the information may be with you just temporarily rehearsal short term memory کو بہتر بنانے میں اس کو امپروو کرنے میں اور اس کی ریکال کو افیکٹو بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے جتنا زیادہ آپ کسی چیز کو ریہرس کریں گے اور دہرائیں گے اتنی اچھی طرح سے وہ ذہن نشین ہو جائے گی لیکن ریہرسل ایک شرط نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہماری میموریز ہیں وہ لانگ ٹرم میموری کا حصہ بن جائیں گی بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی چیز بہت دفعہ دہرا کر یاد کرتے ہیں لیکن کچھ دیر کے بعد ہم آخر اس کو بھول جاتے ہیں خاص طور پہ جب ہم اس کو استعمال کر چکے ہوں مثلا اگر آپ نے کسی کا ٹیلی فون نمبر سنا اور آپ کے پاس لکھنے کے لیے کاغذ قلم نہیں تھا تو آپ نے اس کو اپنے ذہن میں بار بار دہرایا اور شاید بول کر بھی دہرایا اس کے بعد آپ سیدھے ٹیلی فون پہ گئے اور آپ نے ٹیلی فون نمبر ملایا اس شخص سے بات کی اور جب آپ نے بات کر لی بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ نمبر آپ کو بھول چکا ہوتا ہے اور اسی طرح سے آپ ای میل ایڈریس بھی وقتی طور پر یاد کر لیتے ہیں اور جب ایک دفعہ آپ اس کو کاغذ پر لکھ کر محفوظ کر لیتے ہیں تو آپ کے ذہن سے وہ نکل چکا ہوتا ہے سو ریہرسل ایک اہم فیکٹر ہے لیکن اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو شارٹ ٹرم میموری کو بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کرتی ہیں نا see what happens after you get out of the examination room can you take the same test again soon after you have just finished it ایک اسٹوڈنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے یہ ایک اہم سوال ہے جب ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ شارٹ ٹرم میموری میں اور میموری میں بھی ریہرسل کا اور دہرانے کا اور بار بار کسی چیز کو کرنے کا یا بولنے کا ایک اہم کردار ہے اور ریہرسل کی وجہ سے میموری بہتر ہو جاتی ہے اور زیادہ پختہ ہو جاتی ہے اس کے باوجود ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سی چیزیں جو ہم نے بہت اچھی طرح سے دہرائی ہوتی ہیں اور بہت اچھی طرح سے ان کو ریہرس کیا ہوتا ہے اس کے باوجود وہ ہمیں بھول جاتی ہیں اور یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کے بارے میں ہم نے سوچا بھی نہیں ہوتا کہ ہم انہیں بھول جائیں گے اس کی بہترین مثال آپ کے لیے شاید یہ ہوگی کہ بہت سے مضامین ایسے ہوتے ہیں جس کے امتحان کے لیے آپ نے بہت تیاری کی ہوتی ہے اور بار بار دہرا کر ان کو رٹ لیا ہوتا ہے اور آپ اس کا امتحان بھی بہت اچھا دے کے آتے ہیں جو ہی آپ کمرہ امتحان سے باہر آتے ہیں آپ کو آپ آ کے کہتے ہیں کہ مجھے اس کے بارے میں اب کچھ یاد نہیں مجھے اس کے بارے میں کچھ مت پوچھو اس وقت اگر آپ کو کہا جائے کہ یہی ٹیسٹ آپ کا ابھی دوبارہ ہوگا تو آپ میں سے کتنے لوگ ہوں گے جو پہلی بات تو یہ کہ ٹیسٹ دینے پر تیار ہوں اور دوسرے یہ کہ دوسری دفعہ بھی اتنی اچھی طرح سے ہی وہ ٹیسٹ کریں جیسا کہ انہوں نے پہلی دفعہ کیا تھا عام طور پر جب ایکسپیریمنٹس میں اس طرح کے ٹیسٹ دیے گئے تو یہ دیکھا گیا کہ دوسری اٹمپٹ میں اسٹوڈینٹس نے اس طرح سے پرفارم نہیں کیا جیسے کہ انہوں نے پہلی دفعہ کیا تھا چنانچہ بہت سی چیزیں جو ٹیمپرریلی یاد کی گئی تھی گو کے بہت ریہرسل کے بعد اور بہت پریکٹس کے بعد وہ وقتی طور پر ان کے ساتھ تھی اور جب ایک دفعہ انہوں نے ان کو لکھ لیا تو ان کے ذہن سے مٹ گئی several repetition help retain information in the short term memory but do not ensure its admittance to long term memory for transferring short term memory information long term memory we need other aids and processes like elaborative rehearsal elaborative rehearsal ایک ایسی مدد سے شارٹ ٹرم میموری کو پختہ بنایا جا سکتا ہے اس کو افیکٹو بنایا جا سکتا ہے امپروو کیا جا سکتا ہے تاکہ اس میں محفوظ چیزیں لانگ ٹرم میموری کا حصہ بن جائے یعنی ایسا اس وقت ہوتا ہے جب ہم یہ چاہ رہے ہوں کہ یہ چیز ہمیں چند سیکنڈ میں بھول نہ جائے بلکہ ہمیشہ ہمیشہ یا کم از کم بہت لمبے عرصے تک ہمارے ساتھ رہے elaborative rehearsal is a way by the material remembered is elaborated upon to improvisation دافار manner easy to be stored اور بعض دفعہ ہم نے کوئی ایسی چیز یاد رکھنی ہوتی ہے جو ہمارے لیے بالکل نئی ہے اور اس کو ہم نہیں جانتے تھے لیکن اس کو ہم اپنے ذہن میں کسی ایسی چیز کے ساتھ ایسوسیٹ کر لیتے ہیں جس سے ہم پہلے سے واقف تھے اور جس کو ہم بارہ استعمال کر چکے ہیں مثلا اگر آپ کو ایک نئے آنے والے شخص کا کسی نئے ٹیچر کا نام یاد رکھنا ہے یا آپ کی بہت بڑی سی کلاس ہے اور ان میں سے کسی ایک کلاس والوں کا نام آپ کو یاد رکھنا ہے تو آپ اپنے ذہن میں اس کے نام کو کسی مشہور بادشاہ کے نام کے ساتھ ایسوسیٹ کر سکتے ہیں اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب یہ شخص میرے سامنے آئے گا تو میرے ذہن میں اس بادشاہ کا نام آنا چاہیے جس کے نام سے میں بہت اچھی طرح سے واقف ہوں مثلاً آپ کے کلاس فیلو کا نام اگر اورنگزیب ہے اور آپ کو ایک نیا نام لگ رہا ہے اپنے کسی کلاس فیلو کے لیے اور آپ کے بہت سے اور کلاس فیلوز بھی ہیں جن کے نام آپ نے یاد رکھنے ہیں تو آپ اس کلاس فیلو کے لیے اپنے ذہن میں مغل شہنشاہ کا نام لے آئیں گے اور اس طرح سے اس کا نام آپ کو اکثر نہیں بھولے گا اسی طرح سے ٹیچرس جب ایک نئی کلاس میں جاتے ہیں ان کے سامنے بہت سے نئے اسٹوڈینٹس ہوتے ہیں تو ایک دم بیس یا یا تیس پچاس لوگوں کے نام رکھنا یاد یاد رکھنا اتنا آسان نہیں ہوتا تو عام طور پہ ٹیچرس ہر اسٹوڈینٹ کے چہرے اور اس کو دیکھتے ہوئے اس کو کسی اور جانی پہچانی شخصیت کے ساتھ ایسوسیٹ کر لیتے ہیں یا اس کی اپنی اپیرنس میں سے ہی کسی ایک خاص فیکٹر کو نوٹ کر لیتے ہیں اور اس کی ایسوسیشن اس کے نام کے ساتھ بنا لیتے ہیں اور یوں یہ نام ان کو جلدی یاد ہو جاتے ہیں the information may be expanded to fit into an already existing logical framework بہت سی صورتوں میں ہمارے سامنے جو انفارمیشن پرزینٹ کی جاتی ہے اس کو یاد کرنے کے لیے ہم اپنے ذہن میں موجود پہلے سے ایک لاجیکل فریم ورک جو کہ ہم استعمال کرتے رہتے ہیں اور جس سے ہم بڑی اچھی طرح سے واقف ہیں اس کو ہم اس میں فٹ کر لیتے ہیں ایسا اکثر اس وقت بھی ہوتا ہے جب ہم نے کوئی بینک اکاؤنٹ نمبر یاد رکھنا ہو یا کسی گاڑی کا نمبر اگر کسی گاڑی کا number two three four six ہے تو شاید آپ کو یاد کرنے میں مشکل پیش آئے یا تھری سکس سیون ٹو ہو سکتا ہے آپ کو ایک نیا نمبر لگے اور آپ اس کو بھول جائیں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس کے لیے ایک لاجیکل سولوشن بنا لیتے ہیں وہ صرف ٹو تھری یاد کر لیتے ہیں فور سکس ان کو خود بخود یاد آ جاتا ہے ایسا کیوں کر ہوتا ہے وہ اپنے ذہن میں ایک لاجیکل سسٹم کے تحت two three multiplied by two is equal to four six کر لیتے ہیں یعنی ان کے ذہن میں اب یہ چیز یاد رہے گی کہ پہلے دو ڈیجٹ ٹو تھری ہیں اور اگلے اس کا double same is the case with three six seven two two you just have learn three six and tell your mind the other number is the multiple or the double of thirty six یعنی چھتیس ذہن میں آئے گا تو بہتر خود بخود آپ کے ذہن میں آ جائے گا making a story line also helps for example fit in the door بعض اوقات دی گئی انفارمیشن یا مٹیریل کو یاد کرنے کے لیے اگر ایک کہانی کسی صورت بنا لی جائے تو وہ آپ کو زیادہ اچھی طرح سے یاد ہوگی مثلاً آپ نے اگر آپ کنزیومر سائیکولوجی پڑھ رہے ہیں یا آرگنائزیشنل بہیویئر پڑھ رہے ہیں یا سوشیولوجی پڑھ رہے ہیں تو آپ اس میں ایک فریز سنتے ہیں فٹ ان دا ڈور یعنی ایک اپروچ ہے جس کو آپ نے یاد رکھنا ہے ہو سکتا ہے آپ کے لیے بالکل نئی چیز ہو اور آپ کو یہ بھول جائے لیکن اگر آپ اپنے ذہن میں ایک کہانی اور ایک تصویر بنا لیں ایک دروازہ ہے اس میں ایک شخص قدم رکھ رہا ہے اس کی کیا کیفیت ہوگی دروازہ کھلا ہوا ہے ایک قدم باہر ہے ایک قدم اندر اگر اس طرح کی ایک کہانی بنا لیں یا ایک ذہنی امیج بنا لیں تو آپ کو چیزیں زیادہ دیر یاد رہتی ہیں اور وہ جلد لانگ ٹرم میموری میں ٹرانسفر ہونے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں forming a mental be use for example if you forgot make a list of toilet you can simply imagine you toilet from corner to corner and see what items are required for which point یعنی اس جگہ کا ایک مینٹل امیج بنا لیا جائے اور اپنے ذہن میں آپ سوچتے ہوئے اپنی امیجنیشن میں ایک جگہ سے دوسری جگہ تک چلتے ہوئے جائیں اور دیکھیں کہ کس جگہ پر کیا چیز مسنگ ہے اور کیا چیز چاہیے اب اگر آپ کے پاس لسٹ نہیں بھی ہے جو کہ آپ نے لکھ کر ساتھ لانی تھی تو بھی آپ شاید کوئی غلطی نہیں کریں گے کیونکہ آپ نے ایک مینٹل سروے کر لیا ہے اس تمام جگہ کا جہاں کے لیے آپ کو چیزیں خریدنا درکار تھا mnemonics strategies use for organizing material to be learned in such a way that encoding and record is facilitated These are short verbal devices that help form association between material to be learned and material that is familiar and is already stored in memory. Mnemonics اس طرح کی چھوٹی چھوٹی اسٹریٹجیز یا ٹیکنیکس ہیں جو کہ وربل اسٹریٹجیز ہیں جن کو میموری کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اس میں مختلف پرنسپلس آف آرگنائزیشن بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم پہلے سے موجود میموری کو استعمال کرتے ہوئے بھی کچھ ایسی اپروچز یوز کر سکتے ہیں جن کی مدد سے ہمیں کوئی مٹیریل جلدی یاد ہو جاتا ہے جیسے کہ ہم نے پہلے کا کسی چیز کو پہلے سے فیملیئر چیز کے ساتھ ایسوسیٹ کر لینا ایک نیمونک ٹیکنیک ہی کہلائے گی there are different mnemonics or mnemonic strategies method of loci that is associating names people or objects to be remembered with places you are familiar with. For example, you have to learn names of 6 famous people. You mentally place each one in separate room of your home. For learning, you start mentally and enter from the main door, and using the way you usually do, you find one person in one room. The same is repeated for recall. Ancient Greeks use this method loci plural of locus and locus means place method of loci ایک پرانی ٹیکنیک ہے جو صدیوں پہلے بھی استعمال کی جاتی تھی اور اینشینٹ گریس میں استعمال ہوتی تھی تاکہ جو لوگ تقریریں کرتے تھے اور انہوں نے بہت زیادہ باتیں سننے والوں سے کرنی ہوتی تھی سامعین کو بتانی ہوتی تھی وہ ان کو کہیں بھول نہ جائے اس کے لیے یہ ایک طریقہ ایجاد کیا گیا لوسائی لوکس کا پلورل ہے لوکس سے مراد ہے جگہ یا مقام یا پلیس یعنی جن چیزوں کو آپ نے ذہن نشین کرنا ہے اور یاد رکھنا ہے ان کو مختلف جگہوں کے ساتھ مختلف مقامات کے ساتھ ایسوسیٹ کر لیا جائے جیسا کہ ابھی جو مثال ہم نے آپ کے سامنے بیان کی اس میں کہا کہ اگر آپ کو چھ لوگوں کے نام یاد رکھنے ہیں تو آپ اپنے ذہن میں ہر شخص کو اپنے گھر کے کسی ایک کمرے کے ساتھ ایسوسیٹ کر لیں اور یہ تصور کریں کہ وہ وہاں پر کھڑا ہے اب آپ ایک مین دروازے سے انٹر ہوں گے گھر میں اور ہر کمرے میں جائیں گے تو آپ کو اس کمرے والا شخص ملے گا اس طرح کی ٹیکنیک ہسٹری میں استعمال کی جا سکتی ہے جب آپ کو بہت سے لوگوں کے نام اور بہت سی تاریخیں یاد رکھنی ہوتی ہیں تو اگر آپ ان کو ایک فیملی جگہ کے ساتھ ایسوسیٹ کر دیں اور مینٹلی ان کو وہاں پلیس کر دیں تو جھوٹوں آپ اس جگہ سے مینٹلی گزریں گے آپ کو تو وہ تمام نام اور تمام طریقے یاد ہو جائیں گے اس کا ایک اور طریقہ یا اس کی ایک اور ویریشن یہ ہے کہ آپ اپنے گھر سے کالج تک جس راستے سے آتے ہیں اور اس راستے میں جو جو بس اسٹاپس آتے ہیں ہر بس اسٹاپ کے ساتھ کسی ایک نام کو ایسوسیٹ کر لیں کہ پہلے اسٹاپ پہ فلاں بادشاہ کھڑا ہے دوسرے اسٹاپ کے اوپر اس بادشاہ کا اگلا بیٹا وہ وہاں پہ کھڑا ہے اور یوں آپ تمام اسٹاپس کے ساتھ ہسٹری کے کورس میں پڑھے جانے والے تمام نام ایسوسیٹ کر لیں اور مینٹلی اپنی بس میں بیٹھے اور ٹریول کرتے جائیں پہلے اسٹاپ سے آخری اسٹاپ تک اور یوں آپ کو وہ تمام کے تمام نام بڑی آسانی سے یاد ہو جائیں گے اسی طرح سے اور بھی بہت سی نیمونکس استعمال کی جاتی ہیں like mnemonics that is learning material by using the first letter of each word to be learn as a cue اس طرح کی ٹیکنیک کو ہم ابریویشن کی ٹیکنیک بھی کہتے ہیں یعنی آپ نے بہت سے لفظ جو یاد کرنے ہیں خاص طور پہ نئی ٹرمینالوجی جو آپ نے یاد کرنی ہے آپ ان کا صرف پہلا حرف لے لیتے ہیں یا اس کی پہلی ابریویشن لے لیتے ہیں اور انیشل لے لیتے ہیں اس کا اور اس کے بعد ان سب کو ملا کر کوئی ایک اور نئی ٹرم یا فریز یا لفظ بنا لیتے ہیں یا ایک نئی ابریویشن بنا لیتے ہیں اس کی سب سے سمپل مثال ہے U S A United States of America کسی شخص کو شاید یوناٹیڈ اسٹیٹس آف امیرکا یاد رکھنا جبکہ اس نے پہلی دفعہ یہ نام سنا ہو مشکل لگے تو وہ اگر یو ایس اے ذہن میں رکھ لیا تو اس کو خود بخود یاد آ جائے گا یو سے مراد ہے یوناٹیڈ سے مراد ہے اسٹیٹ اے سے مراد ہے امیرکا یہ ٹیکنیک وہ ہے جس میں یہ تمام انیشل الفاظ انیشیل حروف جو ہم استعمال کرتے ہیں یہ ایک طرح کے کیو کا کام دیتے ہیں اسی طرح سے میتھمیٹکس میں باڈ ماس ہم استعمال کرتے ہیں اگر ہم نے علیحدہ علیحدہ سے بریکٹس اوپن ڈویژن ملٹیپلیکیشن یہ سب چیزیں یاد رکھنی ہوں تو شاید ہمیں مشکل پیش آئے خاص طور پہ جب ہم چھوٹے بچوں کی بات کریں ہوں ان کے لیے یہ سب چیزیں یاد رکھنا مشکل ہوتا ہے ایک وقت میں لیکن اگر ان کو ہم باڈ ماس سکھا دیں تو ان کو خود بخود یاد آ جائے گا کہ ایک چیز ہے جو بی سے اسٹارٹ ہوتی ہے ایک او سے ایک ڈی سے ایک ایم سے ایک اے سے ایک ایس سے اسی طرح سے جب آپ آڈیٹری سینسیشن کے بارے میں پڑھ رہے ہوں تو اس کے اندر جب آپ اسٹرکچر آف دا ایئر پڑھتے ہیں یا اس کی انیٹمی پڑھتے ہیں تو اس میں بہت سے چھوٹے چھوٹے حصے ہیں جن کو آپ کو یاد رکھنا ہوتے ہیں اور ان کے نام آپ کو بار بار دہرانے ہوتے ہیں اور ڈائگرامس بنانی ہوتی ہیں اور اس میں لکھنے ہوتے ہیں تو اگر آپ اس کی چھوٹی بونس جو ہیں ان کے نام یاد رکھنا مشکل سمجھتے ہیں اور آپ کو ہر دفعہ غلطی لگ جاتی ہے کہ کون سی بون پہلے آتی ہے کون سی مڈل میں اور کون سی آخر میں تو اس کا آسان سا طریقہ ہے آپ لفظ یاد رکھ لیں مس آئی ایم آئی ایس تو آپ کو کبھی نہیں بھولے گا کہ ان بونس کا آرڈر کیا تھا M stand for meals I for inks S for staples اگر آپ کو مس یاد رہ گیا تو شاید آئندہ آپ کو کبھی بھی کان کا اسٹرکچر بنانے میں یا سمجھنے میں مشکل پیش نہ آئے acronym mnemonics in this type each letter in word to be retained in memory represents a name or familiar piece of information for example Joseph L D can be learned in this way پہلے اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں اگر آپ نے ایک نیا نام جو ایک ایک مشکل اور لمبا یا انفمل اور پیچیدہ نام ہے اگر آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے تو اس کا ایک اچھا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے نام کے ہر حرف سے ایسوسیڈ ایک فیملیئر لفظ یاد رکھ لیں اور ہر دفعہ جب وہ فیملیئر لفظ آپ کے ذہن میں آئے تو خود بخود وہ نام آپ کے ذہن میں آ جائے گا جو کہ آپ نے یاد رکھنا تھا so Joseph L D can be learned with reference to your friends did Umar Sana Ehsan Pasha Hassan who live in Lahore with N L Lahore defence و D so we have all the alphabets L D are the famous example by somebody and others Roy G Biv can be associated with the colors in the spectrum that is red, orange, yellow, green, blue, indigo and violet. So, اگر آپ کو اسپیکٹرم کے سارے رنگوں کے نام آتے ہیں ایک خاص آرڈر میں تو آپ کو کبھی بھی روئے جی بیف کا نام نہیں بھولے گا اسی طرح کی اور بہت سی چھوٹی چھوٹی ٹیکنیکس اور اسٹریٹجیز جو کہ بہت اہم آ, مقام کی حامل ہیں وہ ہمیں استعمال کرنے کو ملتی ہیں اور سائیکولوجسٹ نے ان پہ کام بھی کیا ہے ان پر ہم زیادہ تفصیل سے بات کریں گے جب ہم لانگ ٹرم میموری کی بات کر چکے ہوں گے short term memory as working memory short term memory is not a single system but a process that consist of a number of components like Baddeley is three short term memory is a three part working memory according to Baddeley There are three components of working memory. Central executive, whose function is the coordination of material to focus on during reasoning and decision making. It has two sub-components. First, visuospatial sketchpad that concentrates upon visual and spatial information, and phonological loop that holds and manipulates material related to speech words and numbers آج کے لیکچر میں ابھی تک ہم نے میموری کے بنیادی کانسیپٹ اور اس اس کی کی مختلف مختلف ٹائپس یا کے اسٹور ہاؤسز بات کی جیسا کہ ہم نے کہا تھا میموری کا ٹاپک ہم اگلے لیکچر میں بھی کنٹینیو کریں گے آج ہم نے میموری اس کے اسٹور ہاؤسز جس میں sensory memory short term memory اور لانگ ٹرم میموری شامل ہے ان کا ذکر کیا ابھی تک ہم سینسری میموری اور شارٹ ٹرم میموری کی بات کر رہے تھے اور یہ دیکھ رہے تھے کہ شارٹ ٹرم میموری کیا ہے وہ کتنی دیر تک ہمارے ساتھ رہتی ہے اور وہ کیوں کر لانگ ٹرم میموری میں شامل ہو سکتی ہے ایسا ہونے میں ریہرسل کا اپنا کردار ہے چنکنگ کا اپنا کردار ہے اور بہت سی اور ٹیکنیکس ایسی ہیں جن کو استعمال کرتے ہوئے ہم شارٹ ٹرم میموری کو پختہ بنا سکتے ہیں افیکٹو بنا سکتے ہیں بہتر بنا سکتے ہیں تاکہ جو چیزیں ہمیں مختصر بنانے کے لیے یاد ہوئی تھی وہ زیادہ دیر تک ہمارے ساتھ رہ سکے اور ہماری لانگ ٹرم میموری کا حصہ بن جائے آخر ہم ایسا کیوں چاہتے ہیں ہم ایسا اس لیے چاہتے ہیں کہ ہماری جو بھی لرننگ ہے جو کچھ ہم نے سیکھا ہے خاص طور پہ اگر ہم اسٹوڈینٹس کی بات کر رہے ہیں تو ان کی تمام تر پڑھائی تعلیم تربیت اور کیریئر کا دار و مدار اسی پر ہے کہ جو کچھ انہوں نے پڑھا تھا یا جو ان کو بتایا گیا تھا ان کو ذہن نشین ہو جائے اور جب وہ اسکول یا کالج یا یونیورسٹی سے باہر جائیں اور کسی پریکٹیکل لائف میں کام کر رہے ہوں پریکٹیکل فیلڈ میں وہ آ, موجود ہوں تو اس وقت یہ تمام کا تمام نالج اور انفارمیشن ان کے ذہن میں موجود ہو اور اس کو اپنی زندگی میں استعمال کر سکتے ہوں اگلے لیکچر میں ہم لانگ ٹرم میموری کی بات کریں گے اور اس سے متعلقہ بہت سے فیکٹرز کا ذکر کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ میموری کے متعلقہ فنکشنس کیا ہے اور سب سے اہم چیز یہ کہ ایک طالب علم اپنی میموری کو اپنی یادداشت کو اور اپنی لرننگ کو کس طرح سے امپروو کر سکتا ہے اور کس طرح سے سیکھے ہوئے مٹیریل کی یادداشت کو بہتر بنایا جا سکتا ہے اس طرح سے کہ جب وہ امتحان دے یا کوئی انٹرویو دے تو اس کو وہ سب کچھ یاد ہو جو اس کو سکھایا گیا تھا یا جو اس نے خود پڑھا تھا یہ سب باتیں اگلے لیکچر میں کریں گے تب تک کے لیے اپنا دھیان رکھیے اللہ حافظ